آج وہ سفر پر جا رہے ہیں تو جو زاد راہ ہے جو سفر میں ہم نے اپنے پاس رکھا ہے کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی زکوٰۃ اصل میں کل مال پر ہوگی جو بھی آپ کے پاس ہے نقد ہے ابھی خرچ نہیں ہوا آئندہ خرچ ہوگا ان سب پر زکوٰۃ ہوگی اور ڈھائی فیصد سارے مال پر آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی ایک مسئلہ جیسے ہم حج کے معاملے میں رقم دے دیتے ہیں کیا آپ نے ٹکٹ لے لیا اب استعمال نہیں کیا چونکہ یہ مل کے تام نہیں آپ کی ملکیت میں نہیں ہے تو اس کا استثنا ہو جائے جیسے حج کی رقم کسی نے جما رہے ہیں اس وہ مل کے تام نہیں آپ کی ملکیت میں نہیں اس پر زکوٰۃ نہیں جو نقد آپ کے پاس موجود ہے اس سب پر زکوٰۃ دینی ہوگی